جادوئی ڈھول بہت پہلے جاپان میں جینکورا نام کا ایک لڑکا رہتا تھا جینکورا کے پاس جادوئی ڈھول تھا جب اس نے ڈھول کی ایک طرف مارتے ہوئے کہا لمبی ناک لمبی ناک اس کی ناک لمبی ہو گئی جب اس نے دوسری طرف سے مارا چھوٹی ناک چھوٹی ناک اس کی ناک چھوٹی ہو گئی بہت سے لوگ اپنی ناک بدلنے کے لیے جینکورا کے پاس آئے اور خوشی سے ان کی مدد کی اگر کوئی لمبی ناک مانگتا تو وہ ڈھول کی اس طرف پیٹتا اور لمبی ناک لمبی ناک کا نعرہ لگاتا اگر وہ چھوٹی ناک مانگتے تو وہ ڈھول کی دوسری طرف پیٹتا اور نعرہ لگاتا چھوٹی ناک چھوٹی ناک وہ مارتا اور نعرہ لگاتا یہاں تک کہ وہ شخص کہتا کہ رک جا کبھی کبھی کوئی شخص یہ کہنا بھول جاتا ہے کہ رک جاؤ پھر جینکورا شرارتی بچہ ڈھول پیٹنا جاری رکھتا ایک شخص کی ناک ڈھول کی چھڑی سے لمبی ہو گئی میری ناک کتنی بڑھے گی جینکورا نے ایک دن حیرت سے پوچھا لمبی ناک لمبی ناک اس نے ایک طرف اپنا ڈھول پیٹنا شروع کیا جلد ہی اس کی ناک اس کے بازو جتنی لمبی ہو گئی جینکورا کو کوئی روکنے والا نہیں تھا وہ زمین پر لیٹ گیا اور ڈھول پیٹتا رہا لمبی ناک لمبی ناک اس کی ناک درخت کی طرح اونچی ہو گئی لمبی ناک لمبی ناک اس کی ناک پہاڑوں سے اونچی ہو گئی لمبی ناک لمبی ناک جینکورا کی ناک آسمان میں بلند ہو گئی وہاں آسمان کی دنیا میں آسمانی بڑائی ایک پل بنا رہا تھا انہوں نے جینکورا کی ناک کی نوک کو پل کے کنارے پر کیل مارا اور چلے گئے جینکورا کی ناک بڑھنا بند ہو گئی وہ ڈھول پیٹتا رہا لمبی ناک لمبی ناک لیکن اس کی ناک کی نوک اس پل پر کیلوں سے اٹکی رہی جینکورا نے ڈھول پیٹنا بند کر دیا اور ایک منٹ کے لیے سوچا تب اس نے کہا چھوٹی ناک چھوٹی ناک اور ڈھول کے دوسری طرف کو بجاتا رہا اب اس کی ناک چھوٹی ہونے لگی تھی لیکن نوک نیچے نہیں آئی جینکورا اور اس کا ڈھول آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آسمان کی طرف بلند ہوا جین کورا آسمانی پل پر پہنچ گیا اس نے ناک سے کیل نکالا ایک لمحے کے لیے وہ ہوا میں تیرتا رہا پھر وہ گرنے لگا آسمان سے پہاڑوں سے گزرا درختوں سے گزرا آسمانی پل کے نیچے مچھلیوں کا تالاب تھا چھپاک جین تالاب میں گر گیا وہ نیچے تک ڈوب گیا اس کے اطراف میں تمام چمکدار رنگ کی مچھلیاں تھیں وہ تجسس سے اس کی طرف بڑھے جینکورا کا ڈھول اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اس کا جسم بدل رہا تھا اس کے بازو پنکھ بن گئے اس کی ٹانگیں ایک دم میں تبدیل ہو گئیں اس نے تیرنا شروع کر دیا آج تک اس تالاب کی مچھلیوں کو جینکورا مچھلی کہا جاتا ہے ایک جاپانی لوک کہانی